السلام علیکم to international relations theory and practice this is lecture in this lecture we are going to begin new topic in the sense we are now going to focus کیونکہ یہ اتنی اہم ہے ان پرٹیکولرلی ریسنٹ ہسٹری میں this is perhaps one of the most important phenomenas جب ہم بین الاقوامی سطح پر uh, سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو ملکوں uh, کی ریلیشنس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس فنامنا کے بغیر بات کر ہی نہیں سکتے تھے سو so, میں نے کئی لیکچرز میں آپ لوگوں سے یہ کولڈ وار کے بارے میں بات کی ہے بٹ اب ہم ذرا جا کر اس کے اوپر فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کولڈ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا یہ جو اتنی ایک امپورٹنٹ جو کولڈ وار تھی اس کی امپلیکیشنس کیا تھیں ہم ان امپلیکیشنس کو دیکھنے کے لیے ایک ترتیب میں چلیں گے اس کے اندر آج میں آپ لوگوں کا تعارف کراؤں گا with this large phenomena in international relations called the cold war so پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی کولڈ وار کا مطلب کیا ہے what does when we talk about the cold war what does the cold war refer to so now let me take you to this idea of the cold war and introduce it you now formally the cold war refers to the phenomena that overshadowed world politics from the end to until the fall of the former Soviet Union of the cold war we archly time period from the end of the second forty five to basically the end of the nineteen eighties so رفلی پیریڈ آف فور ڈیکٹس چالیس سال سو ان چالیس سال کے دوران روک ہوا تھا بالخصوص انٹرنیشنل ریلیشنس کے لحاظ سے ہم اس کو کولڈ وار کے نام سے ریفر کرتے ہیں سو نا we will go on and talk about all the things during these four decades but basically if you look at world history you look at international relations you look at world politics it is impossible to ignore the phenomena of the cold war it is one of the most significant events the perspective of students of international relations جس طرح میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی اگر آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کو کولڈ وار کا نہیں پتا تو پھر آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں سو so بیسکلی اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کولڈ وار کے بارے میں یہ لازمی پتا ہونا چاہیے کہ جی کولڈ وار کیا ہے کیوں ہوئی اور اس کے اندر پھر کیا پیچیدگیاں تھیں آئی I مین mean, یہ تو تھوڑا سا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ جی کولڈ وار میں کیا ہوا تھا بٹ اس کی جو سٹلٹیز ہیں اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جب ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈسکس کریں گے آ, میں آپ آ, لوگوں کے سامنے یہ آئیڈیاز رکھوں گا اور آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا تو آپ کو خود ہی یہ بات جو ہے آپ کے لیے واضح ہو جائے گی کہ ہاں جی واقعی دنیا میں اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پچھلے پچاس سالوں میں اور کوئی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں تقریباً ہر ملک کے اوپر اس فنامنے کا اثر ہوا ہے so that is why it is imperative for students of international relations to consider this phenomena to study this phenomena تو اب ہم اس بات کو کھولنا شروع کرتے ہیں کہ جی کولڈ وار کیوں انٹرنیشنل ریلیشنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ضروری ہے اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی کولڈ وار میں ہوا کیا تھا امپلیکیشنس کیا تھیں کولڈ وار کی کیوں ضروری ہے so let us take a basic approach پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی کولڈ وار تھی کب اور پھر ہم نے کہا ہے کہ جی بڑی ضروری چیز تھی تو اب ہم دیکھیں گے کہ جی اچھا ضروری چیز تھی تو کیوں ضروری چیز تھی جس کے لیے اب ہم امپلیکیشنز دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار میں ہوا کیا تھا the term cold war signifies the state of affairs in which bitter relations hostility and confrontation between the two post world war two super the U S and the U S S R existed so اب یہ ایک اس طرح کی سچویشن تھی کولڈ وار کی کہ کانفرنٹیشن بھی ہوئی انڈائریکٹلی ہاسٹیلٹی تھی ٹینشن تھی ایک قسم کا ایک قسم کی وار لائک سچویشن تھی اینڈ یہ سچویشن جو تھی یہ چند دنوں کی چند مہینوں کی بات نہیں تھی بٹ یہ چالیس سالوں کی بات تھی اینڈ اس سچویشن کے اندر دو سپر پاورز تھیں سو یہ آپ کو پہلے بھی میں نے تھوڑا سا بتایا کہ دنیا کے اندر جو ورلڈ وار ٹو کے بعد دو سپر پاورز بنی وہ ایک یو ایس ایس آر تھی اور ایک یو ایس تھی سو یہ دو سپر پاورز کی کانفرنٹیشن جو تھی اس میں تقریباً this confrontation encompass the entire globe the major powers and countries of the world وہ all involved in this cold war gradually so that is why the cold war is so important. The Cold War did not result in outbreak of war between the superpowers. This is an important point from the perspective of international relations, and this is perhaps the reason why the Cold War is called the Cold War, because it was not a hot war, it was not an actual war, between the super powers that does not mean کہ وارز نہیں ہوئی دنیا میں بہت سی ان چالیس سالوں میں بہت وارز ہوئی ہیں کوریا میں وار ہوئی ہے ویت نام میں بہت long drawn bitter bloody war ہوئی ہے افغانستان میں وار ہوئی ہے but all these wars basically took place not between the super powers themselves I mean there were tensions in Nicaragua in Cuba during this time period in Europe during this period but actual war between the two super superpowers نہیں ہوئی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کولڈ وار ٹھنڈی جنگ اب یہ ٹھنڈی جنگ اس لیے تھی کہ ایکچوئل جو دو میجر پارٹیز تھیں اس کے اندر وار کے اندر ان کی ڈائریکٹ ہیڈ آن کانفرنٹیشن نہیں ہوئی اگر ہوتی تو شاید یہ دنیا ہی نہ رہتی سو so, اس لیے اس فینامنے کو کہا جاتا ہے جی cold war so now let us go on and try and locate other the cold war the cold war did result in an arms race diplomatic confrontation proxy warfare ideological competition which engulfed the entire world order اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھنڈی جنگ تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا بالکل ہوا آئی مین دیور ڈپلومیٹک سطح پر جو ڈپلومیٹس آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنی نیشن کی انٹرسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان اے سچویشن جہاں جنگ ہو سکتی ہے مگر وہ جنگ سے پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں نیگوشیشن گیو اینڈ ٹیک بات چیت کے ذریعے لمبی کانفرنٹیشن تھی یہ مطلب وہ mutual benefit and and welfare cooperation and سلوک کی بات نہیں تھی it was a constant state of struggle and tension diplomatic سطح پر سو یہ بہت ٹینس ماحول تھا پراکسی وارز ہوئیں پراکسی وارز کا بھی میں سرسری طور پر ذکر کر چکا ہوں پراکسی وار یہ ہے کہ اس میں سپر پارس کی انوالومنٹ تھی وہ ملوث تھیں مگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ دونوں سپر پارس کا ٹاکرا نہیں ہوتا تھا اب major reason why the U S went to Nam was to counter the influence of the U S S R but the American soldiers did not fight the Soviet soldiers they fought with the Vietnamese they fought with the Vietnamese communist and were getting help from the Soviets اسی طرح جب سوویتس نے افغانستان کو اٹیک کیا تو وہاں پر یو ایس نے آ کر رشین سولجرس کے ساتھ نہیں لڑائی کی انہوں نے یہ کیا کہ ہمسائے ممالک کے تھرو اینڈ خود ڈائریکٹلی انہوں نے مجاہدین کی مدد کی اور مجاہدین پھر لڑے روسی سولجرس کے ساتھ سو so, اس چیز کو کہتے ہیں پراکسی وار یہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہیں تھی ہیڈ آن کانفرنٹیشن نہیں تھی بٹوین دا سپر پاس وہ ہوتی تو bloodshed and given the high stakes stakes involved شاید یہ دنیا ہی نہ رہتی مگر پراکسی وارز جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے چند پراکسی وارز کی مثال دی ہے وہ ضرور ہوئی so it was not a period of peace یہ نہیں تھا کہ صرف ٹینشن تھی اور جنگ کوئی بھی نہیں ہوئی وائلنس ہوا ہی نہیں ہوا خاصا لمبا وائلنس ہوا امریکن بھی ہیوی کیجولیٹیز ویت نام میں سفر کر کے گئے and it was basically because of the cold war the Americans went to Vietnam so بیسکلی کولڈ وار کے اندر یہ پروکسی وارز جو ہوئی ہیں یہ importantly then more importantly also and this is probably the reason why occurred proxy wars occurred and not head on the between that پاس that of because arms race اس کو ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے because in here you will see the genesis of the nuclear concern جو ایک سیریس دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے آج کل بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی نیوکلیر پولیفریشن ہے باقی ممالک بھی جو ہیں وہ نیوکلیئر ایسٹس چاہتے ہیں they want to develop nuclear capacities and the powers that have nuclear capacities don't want them to develop nuclear capacities تو یہ اتنی جو نیوکلیئرائزیشن ہو گئی ہے دنیا کی ہم اس فینامنے کو بھی دیکھیں گے that phenomena is tied to the arms race اور یہ کولڈ وار کا ایک اپیرنٹ فیچر تھا اگر آپ کولڈ وار کے فینامنا کو اسٹڈی کریں تو اس کے دوران یہ آرمز ریس شروع ہو گئی تھی آرمز ریس اس لیے کہ یہ کمپٹیشن تھی کہ اس سائڈ کے پاس اتنے ویپنز ہیں ہمارے پاس بھی اتنے ہونے چاہیے ان کے پاس اس طرح کے ویپنز ہیں ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے انہوں نے فلاں ٹیسٹ کر دیا ہم بھی کریں گے so this is what the arms race was about it was not only nuclear conventional meaning non nuclear so it واسو اباؤٹ یو نو یہ آرمز ریس جو تھی یہ بھی ایک بہت اپیرنٹ فیچر تھی and this was obviously very draining. مطلب اگر آپ ٹینک کی قیمت دیکھیں تو اس کی قیمت میں پتہ نہیں کتنے اسکولس بن سکتے ہیں so I meant of the global phenomena cold war پھر ایک آئیڈیالوجیکل کانفرنٹیشن ہو گئی تھی آئیڈیالوجیکل کانفرنٹیشن اس طرح ہو گئی تھی کہ سپر پارز جو تھیں جب انہوں نے دنیا کو بیسکلی اسپلٹ ورلڈ آرڈر کو اسپلٹ کر دیا تھا بیسکلی ورلڈ آرڈر تھا جہاں پر ایک سپر پار تھی اور دوسری سپر پار تھی تو یہ جو سپر پارس تھیں ان کی ایک ایک سیاسی سوچ بھی تھی ان کی ان کا ایک فلسفہ بھی تھا اور وہ فلسفہ جو تھا that was basically communism on the one hand and capitalism on the one hand and communism کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں سیاسی امپلیکیشن یہ ہے کمیونزم کی کہ اسٹیٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ساری پاورز ہیں اکنامک امپلیکیشن یہ ہے کہ سارے پروڈکشن کے پروسیسز جو ہیں وہ اسٹیٹ مینج کرے گی and on the other hand capitalism جو ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے کہ حکومت صرف جو اہم چند چیزیں ہیں like national security and defence and all اس کے اندر وہ انٹرفیئر کرے گی باقی جو بزنس کنسرنز وغیرہ ہیں وہاں پر سول سوسائٹی کو پرائیویٹ بزنس مین کو کھلی چھٹی ہوگی اینڈ جمہوریت کا پروسیس ہوگا سو so, یہ بیسکلی جو دو فلسفے تھے یہ ایک آئیڈیالوجیکل ٹسل بن گئی دا سوویت سیٹ کے دنیا کی غربت دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ جو ہے جو پورے ملک میں برابری لانا چاہتی ہے وہ ہی فلسفہ جو ہے وہی کامیاب ہوگا and the capitalist idea was کہ نہیں اسٹیٹ جتنی اپنے آپ کو انویزبل رکھے گی جتنی اپنی بزنس مائنڈ کرے گی اتنی خوشحالی اور ترقی آئے گی اتنی برابری ہوگی اتنی جمہوریت آئے گی سو so یہ دو مختلف نظریے تھے دنیا کے بارے میں اینڈ یہ کانسٹنٹ ٹسل چل رہا تھا یہ اسکالرس جو تھے اس میں ٹسل میں انگیج تھے صحافی انگیج تھے اسٹوڈنٹس انگیج تھے ڈپلومیٹس انگیج تھے تو یہ ایک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اور اس کو سمجھنے کا طریقہ اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بن گیا تھا اور یہ تیس چالیس سالوں کے لیے یہ نظریات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے so we were talking about this ideological confrontation within the cold war the cold war resulted in formation of eastern and western power blocs and corresponding alliances and institutions under the communist and capitalist power blocs اب بیسکلی ایک اگر آپ اس کو جیوگرافک سینس میں دیکھیں تو دنیا کا بٹوارا آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی نارتھ اینڈ ساؤتھ ایک رف ڈویژن ہے دنیا کی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نارتھ میں انفلوئنس ہے نارتھ میں ریچز ہیں اینڈ پاورٹی غربت ویکنس جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے رفلی اسپیکنگ اسی طرح اگر آپ بات کریں کمیونزم کی اینڈ کیپٹلزم کی تو there is also geographic division and that division is the division between the east and the west again this is a rough definition کیونکہ اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو ایسٹ میں let's say I mean you get Asia you get South East Asia اب آپ کو پتا ہے رشیا جو ہے وہ بیسکلی ایک بہت بڑا ملک ہے وہ کانٹیننٹس جو ہیں وہ یورپ کا کانٹیننٹ بھی ہے ایشیا کے کانٹیننٹ پہ بھی ہے رشیا کا ملک and U S S R جو تھا اگر آپ کوئی ایٹیز کا میپ اٹھا کر دیکھیں یا آپ انٹرنیٹ میں ٹائپ کریں تو آپ کو جو میپ ملے گا وہ آپ کو سرخی نظر آئے گی اینڈ یو ول سی کہ وہ آدھے یورپ آدھے ایشیا کے اوپر پھیلا ہوا تھا so lot of the countries جو آج کل آزاد ہیں وہ آزاد نہیں تھیں ایسٹرن یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جو سوویت یونین کے اندر uh, اگر ڈائریکٹلی نہیں تھے تو they were under the spell of the Soviet so وہ یہ جو ایسٹرن ڈویژن ہے اس میں ایسٹرن یورپ کے ممالک بھی آ جاتے ہیں اس میں ایشیا کے ممالک بھی آ جاتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک بھی آ جاتے ہیں جس طرح ویتنام وغیرہ ہیں لاؤس ہے کمبوڈیا ہے یہ سارے ممالک آ, پھر چائنا ویسے ہی آ, وہ سوویت تو نہیں تھا بٹ کامسٹ تھا سو so, اس لیے ایک ڈویژن کی جاتی ہے دنیا کی رف قسم کی رف اس لیے کہ آ, انڈیا میں بھی سوشلسٹ ایلیمنٹس تھیں مگر پاکستان جو ہے وہ تو was always on the the side of west Pakistan was never socialist was never communist so کئی ایسے ممالک ہیں اب پاکستان کی اگر آپ لوکیشن کو دیکھیں تو ہم ویسٹ میں تو نہیں ہیں سو بیسکلی اب ویسٹ کے جو ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں in this divide is U S is Canada is a lot of South America is parts of Africa so یہ ایک قسم کا بٹوارا سا بن گیا تھا in western Europe very importantly western Europe like the Great Britain France and countries like that so یہ سارے جو ممالک ہیں یہ جو تھے they were basically opposed to the Soviet Union and یہ ایک بٹوارا ایک پھر پاور بلاکس اس سے بن گئے تھے پاور بلاکس میں پھر یہ تھا کہ ایک آئیڈیالوجیکل ٹسل بھی تھی آرمز ریس بھی تھی سیکیورٹی کی کنسرن بھی تھی ایک قسم کی کانفرنٹیشن کی تھریٹ بھی تھی اینڈ دنیا کا بائی اینڈ لارج یہ بٹوارا ہو گیا تھا this kind of a threat and perception of a threat یہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی and this process was not there for one week or two weeks it was there for forty years and in the very recent past I mean we talking about you know since the end of the second world war onward I mean some of us might have been around at the time when the Soviet Union still existed یہ بیسکلی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنس کے لحاظ سے ایک بہت اہم فنامنا تھا United States accused the Soviet Union of seeking to expand their of communism throughout the world اب امریکہ کو یہ غصہ تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کو یہ غصہ تھا کہ بیسکلی جو سوویت یونین کی جو پاور بن گئی ہے after the second world war after having defeated the Germans and ایک میجر پاور دنیا میں بن گئی ہے to reckon with Soviet Union یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو برانڈ آف کمیونزم ہے وہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی پھیل جائے اینڈ سوویتس نے واقعی کوشش کی in Africa in east Europe in South East Asia to spread communism and they even supported but then they broke apart so America کو یہ غصہ تھا کہ جی کومسٹ رجیمس جو ہیں وہ دنیا میں کیوں پھیل رہی ہیں اینڈ سوویت یونین ان کیوں مدد کر رہی ہے کہ کمیونزم دنیا میں پھیلے the Soviets meanwhile charge the United States with practicing imperialism and attempting to stop revolutionary activity in other countries اب سوویتس جو تھے تھے وہ کہتے تھے کہ جی امریکن تو ہے ہی امپیریلسٹک اسٹیٹ یہ تو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے دنیا کو یہ اپنا ورژن آف جمہوریت کی بات کرتے ہوئے دنیا کے باقی ممالک کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے سو so, یہ بیسکلی ایک امپیریلسٹک ایجنڈا ہے اور امریکہ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا کہ وہ لوگ جو برابری چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ اور اور برابر ملک بنانا چاہتے ہیں اور ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے ہیں بغاوت کے ذریعے امریکہ جو ہے اس بغاوت کو کرش کرنا چاہتا ہے امریکہ وانٹس کے شاید ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ دنیا کو رول کریں جو امریکہ کی بات مانیں اور امریکہ کی انفلوئنس کو مانیں اور یہ واقعی ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں نظر آتا ہے کہ بہت سے ممالک جہاں پر جمہوریت نہیں بھی تھی امریکہ رشیا کی ڈر کے وجہ سے کہ وہاں پر ریولوشن نہ آ جائے امریکہ had also aided people who not democratic who not democratically elected in many parts of the world so I mean this was a genuine concern so these genuine types of concern یہ کیونکہ واقعی دنیا میں یہ ہو رہا تھا مختلف نظریے تھے اینڈ لاٹ آف امپلیکیشنز اس کی دنیا میں ہر جگہ امپلیکیشنز نظر آ رہی تھیں جنگیں بھی ہوئیں پیسے بھی خرچے گئے آرمز بھی دیے گئے مختلف ممالک کو اینڈ اس کے جو پھر اثرات ہیں وہ کئی بار آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوئے اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب عراق میں مثال کے طور پر صدام حسین نے جو کرڈز کے خلاف جو کیمیکل ویپنز یوز کیے وہ اس کو امریکہ سے ملے تھے America had actually given him those weapons initially, thinking that uh, here is a person who will stand up against communism. And then subsequently it turned out that those weapons were used on the Kurdish minority. So, اس کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سیاسی سماجی uh, ہر سطح پر نظر آتی ہیں اینڈ اگر آپ بین الاقوامی سیاست کو اور انٹرنیشنل ریلیشنس کو دیکھیں you can not get away from the idea of the cold war likelihood کانسیک پاسبلٹی آف نیوکل کانفلکٹ اب تو سب سے بڑی ٹینشن تھی کولڈ وار میں وہ ایک لومنگ تھریٹ تھی ایک ہمیشہ ایک خچا تھا ہر انسان کے دماغ میں کہ کہیں امریکہ اور سوویت یونین کی ڈائریکٹلی ون آن ون لڑائی نہ ہو جائے کیونکہ یہ لڑائی ہوئی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور بالخصوص اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی تو soon it will turn into a nuclear war and nuclear war میں اگر یہ لڑائی ہو جاتی تو آج دنیا ہی شاید نہ رہتی یا دنیا کے بیشتر ممالک سولائزیشن ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتی I mean the the number of of actually stockpiles weapons that are there still on both side حالانکہ وہ پھر سلولی وی ول سبسیکٹلی ٹاک کے جب کولڈ وار میں ٹینشن کم ہوئی تو وہ نیوکل ویپنس کی کیا کیا ٹریٹیز ہوئیں اور کیسے اسٹاک پائلس تھوڑے کم ہوئے کم از کم وہ اسٹیٹ آف الرٹ سے ہٹ کے وہ باتیں ہم کریں گے اور ڈیولپمنٹس جو ہیں نیوکل ویپنس کی وہ ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کی کیا ٹریٹیز بنی we will talk about all that when we talk about the arms race but they were stages in دا کولڈ وار جب اتنی سچویشن ٹینس ہو گئی تھی کہ یہ واقعی خدشہ تھا کہ کہیں دنیا تباہ نہ ہو جائے and the world came close to this it came close to it quite a few times and the Soviets and the U S they had all these plans I mean they would execute these war games, کہ اگر انہوں نے یہاں حملہ کیا تو ہم وہاں حملہ کریں گے اور کیسے ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے اسٹرائک کر کے جیت سکتا ہے اور اس طرح کی باتیں سو یہ جو پورا فنامنا تھا آئی مین یہ جو تھریٹ تھی یہ ٹینشن جو تھی یہ واقع ہی بہت ریئل ٹینشن تھی اینڈ یو کین امیجن کہ دنیا ایک بہت خطرناک موڑ پر آ گئی تھی during the cold war the Korean war the Vietnam war in the Soviet invasion of Afghanistan were some of the violent conflicts indirectly fuelled by the cold war اس کی تو ہم بات پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جی دنیا میں جو پراکسی وارز ہوئی ہیں دے ور فیولڈ مطلب وہ جو ٹینشنس تھیں جنگوں میں تبدیل ہو گئیں because of the larger tension of the cold war یہ کوریا میں ہوا یہ افغانستان میں ہوا یہ جو مسئلے ہیں یہ ویتنام میں نظر آئے ان کی وجہ سے کولڈ وار کی ٹینشنس کی وجہ سے وہاں پر آرمز بھی زیادہ آئے وہاں پر ٹینشنس بھی زیادہ ہوئیں بلڈ شیڈ بھی زیادہ ہوئی کیونکہ بڑی سپر پار جو تھیں they was sitting behind this process and then they are the superpower would come in and try to correct the imbalance and اس کی وجہ سے جو لوکل لوگ تھے ان کی زندگی جو تھی become very problematics of violence lingering violence and this was because of the cold war so now I hope آپ لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے ریگارڈنگ دا نوعیت of the cold war I mean we not talking about something جو ویسے ہی ایک سرسری سی ٹینشن تھی یہ ایک بہت سیریس ٹینشن تھی یہ جو کولڈ وار کی اسٹیٹ تھی اس نے دنیا کے اندر خاصی پرابلمس جو ہیں جو آج کل بھی ہمیں پرابلمس نظر آتی ہیں ان کی وجہ جو ہے وہ ہمیں کولڈ وار میں ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں and just because of the fact کہ سپر پاز آپس میں شکر ہے نہیں لڑیں اور دنیا میں نیوکلیئر وار نہیں ہوئی تھرڈ جنگ عظیم نہیں ہوئی that does not mean that the world was not going through all these tensions and all these looking and basically when we are looking every international relations we relations was every aspect of international I by this idea I mean be at it ideological level be at level of regional cooperation, power blocs بن گئے تھے ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے دنیا کے اندر پچھلے لیکچرز میں آپ کو میں نے مثال دی تھی سینٹو ان سیٹو کی وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے بنے تھے ہم آگے جا کر اور بھی پار بلاکس کو دیکھیں گے like NATO and of pact جو کولڈ وار کی وجہ سے بنے تھے اگر آپ اکنامک سطح پر دیکھیں تو جب یہ سیاسی لائے عمل جب لاگو ہوتا تھا ملکوں پر کمیونزم یا کیپٹلزم تو اس کی وجہ سے اکنامک امپلیکیشنز بھی ہوتی تھیں جب اسٹیٹ اگر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتی تھی in the economic management of the country یا اگر بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی تھی ان اکنامک مینجمنٹ اس کی اپنی امپلیکیشنس تھیں سو ہر اینگل سے ہر نظریے سے سوشیو کلچرل نظریے سے آرمز بلڈ اپ کے نظریے سے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت اہم فنامنا تھا اب یہ جو آئیڈیا ہے پاور بلاکس کا ہم اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں فوکس کریں گے کہ بیسکلی کولڈ وار کی وجہ سے جو پاور بلاکس بن گئے تھے دنیا میں وہ کیا تھے what types of power blocs are we talking about when we talk about the idea of power bloc formation during the cold war the eastern power bloc led by the Soviets and the western power bloc by the U S also formed alliances اب ہوا یہ تھا کہ کمیونسٹ جو پاور بلاک تھا اور جو کیپٹلسٹ پاور بلاک تھا یہ ان پاور بلاکس نے پھر آگے مزید الائنس جو تھیں وہ فارم کر لی تھیں اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ان کو کہ کس قسم کی الائنس تھیں بٹ پہلی جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ویسٹ نے اور ایسٹ نے ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں we are referring now to the Soviet اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں we are referring to the capitalist so capitalist power formations بھی تھیں اینڈ سوویتس کی ایسٹرن پار فارمیشنز بھی تھیں پار بلاکس بن گئے تھے so now let's look at those power blocs the communist nations we held together by the Warsaw pact and the capitalist power bloc formed NATO اب بیسکلی واٹ ہیپنڈ واز کہ دنیا کا اگر آپ میجر سینس میں دیکھیں کہ پار بلاکس جو سب سے اہم پار بلاکس تھے کولڈ وار میں وہ ایک سوویت نے بنایا تھا وارسو پیکٹ کا اور ایک بنایا تھا امریکہ نے NATO the North Treaty Organization NATO so یہ نیٹو کا جو پیکٹ تھا یہ بیسکلی امریکہ نے زیادہ تر جو یورپین ممالک تھے ان کی الائنس بنائی اور اس الائنس میں یہ تھا they wanted to keep a track on the Soviet influence and they had formed an alliance کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم سارے مل کر سوویتس کے اوپر حملہ کریں گے اینڈ اسی طرح واسو پیکٹ جو تھا وہ سوویتس نے بنایا تھا واسو جگہ ہے پولینڈ کے اندر سو یہ اس شہر کے نام پر یہ پیکٹ جہاں دستخط ہوئی تھی یہ پیکٹ کا نام ہے اور بیسکلی یہ معاہدہ تھا سوویت اینڈ کمیونسٹ رجیمس کا کہ ہم بیسکلی جو ہیں وہ ہم سیف گارڈ کریں گے کمیونسٹک ریولیوشنری اسپرٹ کو ہم اس کو پروموٹ کریں گے اور ہم basically we will take on the best and attack on us is an attack on all of us against all of us and then we will retaliate and اس میں بہت سٹل منوور بھی تھیں اس میں پاور بلڈ اپس بھی تھے لائک نیٹو وڈ سی کہ سوویت کنٹریز نے اینڈ سوویت انفلوئنس میں جو کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وز اے وی ڈیفینس مطلب وہ کتنی مسلس کہاں پر پلیس کر رہی ہیں and then accordingly NATO would do the same thing so یہ جو ٹسلس تھیں یہ بیسکلی ان پاور بلاکس کے ذریعے جو تھیں وہ پلے آؤٹ کر رہی تھیں اینڈ چھوٹی سطح پر اور ریجنز میں اور بھی اب جس طرح ایشیا کا ریجن ہے اور پاکستان کا ملک جو ہے ہم بھی اس طرح کی منی الائنس میں ہم بھی انوالو تھے اب وہ سینٹو اینڈ سیٹو کی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے ہی بنی تھی سو بیسکلی یہ جو آئیڈیا تھا پار بلاک فارمیشن کا this came out of the cold war اب ہم جو دو بڑے فلسفے ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں جو کولڈ وار میں ہمیں نظر آتی ہیں ہم ان میں سے کمیونزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اور کمیونزم کی جو پریکٹس ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے the common ownership of means of production and distribution provided the political and economic basis for the spread of communism based on Marx philosophy of empowering the proletariat اب کارل مارکس ایک بہت امپورٹنٹ اگر آپ ہسٹری کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کارل مارکس جو ہیں وہ ایک بہت انفلوئنشل تھنکر ہیں بہت سا بحث یہ ہوا ہے کہ جی کارل مارکس نے جو فلسفہ دیا تھا اس کو کمیونسٹ ممالک نے بالخصوص سوویتس نے استعمال تو کیا ہے مگر ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ مارکس کہہ کیا رہے تھے اور وہ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکے مارکس کے آئیڈیاز کو مگر اگر آپ مارکس کے آئیڈیاز کو دیکھیں کمیونزم کے آئیڈیا کو دیکھیں تو مارکس نے بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے ڈاس کیپٹل کے نام سے ایک کتاب لکھی بیسکلی مارکس اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بائی اینڈ لارج دنیا میں جس طرح اکنامک ترقی ہوئی ہے تو دنیا کی ایک سٹیج ایسی بن گئی ہے کہ کیپٹلزم کا فینامنا جو ہے یہ دنیا میں پھیل گیا ہے کیپٹلزم کے فنامنے میں یہ ہوا ہے کہ ایک کلاس ایلیٹ کی بن گئی ہے بورجوازی وہ انہوں نے جو ٹرم یوز کی تھی for this elite class was the so نا مارکس فیلٹ دیٹ یہ جو ہے اٹ ایکسپلوئٹس دا اٹ ایکسپلوئٹس دا پولیٹیریٹ زیادہ ان کا جو فوکس تھا was on urban areas on urban manufacturing centres and he was talking about the working class in an urban setting اب یہ آئیڈیا جو ہے یہ رورل ری علاقوں میں بھی مختلف کمیونزم کے ماڈلز جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے ہیں بالخصوص ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا میں the communist revolution was used in primarily agrarian economies جہاں پر ایگریکلچرل اسٹرکچر بہت اسٹرانگ تھا تو وہاں پر پھر یہ جو بوجوازی کا آئیڈیا ہے وہاں پر لینڈ لارڈ کا آئیڈیا اور ایک پور فارمر کے آئیڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی بہت سی ویریشنز ہیں کمیونزم کی اینڈ یہ بہت لمبا بحث ہے کہ جو مارکس کہہ رہے تھے جو مارکس کا فلسفہ تھا وہ کیا واقعی امپلیمنٹ ہوا بھی ہے کہیں کہ نہیں اینڈ یہ ایک لمبی بحث ہے بٹ بیسکلی ان کا جو آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا تھا کامن کامن اونرشپ کا so common ownership of means of production اس کا اب اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کو امپاور کرنے کی تو اس میں فلسفہ یہی ہے کہ جی اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ بیسکلی ریپرزینٹ کرتی ہے پوری کنٹری کو تو جب اسٹیٹ سب کچھ کنٹرول کرے گی اس کا مطلب ہے کہ پوری کنٹری جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ country consist of the people so basically that means کہ کوئی بہت امیر جو ہے وہ ایلیٹ کلاس نہیں رہے گی کیونکہ state will control everything state will determine کہ لوگوں کو کیا پیسے دینے ہیں کتنے پیسے دینے ہیں کیسے دینے ہیں ان سے کیا کام کرانا ہے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کو اختیار ہے اب انفارچونیٹلی وین یو سی کہ کمیونزم انفولڈ کیسے کیا ہے دنیا میں تو کمیونزم کے تحت بہت سی ریپریشن بھی ہوئی بہت سی مس کیلکولیشنز بھی ہوئی and communism particularly in the Soviet Union تو failed I mean pure and simple it failed but if you look at the idea of communism I mean it is a very appealing idea it is the idea that common ownership ہونی چاہیے over means of production why is it the elite dominates the means of production اب مزدور جو ہے یا کوئی کاریگر جو ہے وہ پچاس گھنٹے کام کرتا ہے تو جب چیز بن جاتی ہے کیونکہ وہ کسی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کو تو صرف دہاڑی مل جاتی ہے اور جو اونر ہے وہ اس کو پچاس گنا اس کی پرائس کو بڑھا کر بیچ سکتا ہے اور اس کا منافع کما سکتا ہے so these were the kind of ideas which basically communism try to address کہ یہ جی کسی طرح یہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں اگر اس کی کامن جوائنٹ اونرشپ ہو جائے گی تو پھر یہ مسئلے نہیں رہیں گے پھر یہ جو پولیٹیریٹ دبا ہوا ہے پسا ہوا ہے یہ نہیں دبا رہے گا so this was the driving force behind the idea of communism communism in practice resulted in dominance of a single political party and centralised decision making unfortunately اگر آپ اب کمیونزم کی پریکٹس کو دیکھیں ان ممالک میں دیکھیں جہاں کمیونزم اپلائی ہوا ہے تو وہاں بالخصوص کیونکہ ہم کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں تو کولڈ وار میں جنگ جو تھی ڈائریکٹ جو ٹینشن تھی it was between the Soviets and the U S so centrally let's not talk about communism in Vietnam and not talk about communism in China and not talk about communism in Cuba there were various forms of communism but let us confine our focus now on the Soviet Union Soviet Union میں یہ دیکھا گیا کہ جب کمیونزم کے آئیڈیاز لاگو ہوئے اسٹالن نے مثال کے طور پر اسٹالن ایک بہت اسٹرانگ لیڈر تھے سوویت یونین کے ہو بیسکلی ہیلپ ہیلپ پہلے بولشوک ریولوشن آئی تھی وہاں پر جس کے ذریعے کمیونسٹ ریولوشن پھیلی تھی اور وہ جو زارس تھے جو کنگس تھے رشیا کے ان کو ڈی تھرون کیا گیا تھا اور پھر کمیونسٹ پارٹی رشیا کے اندر اسٹرانگ ہوتی گئی تھی مگر پھر یہ دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ جب کمیونزم امپلیمنٹ ہو گیا تو ایک سنگل پارٹی کی ڈومینیشن ہوگی کمیونسٹ پارٹی جو تھی کمیونسٹ پارٹی کے جو ورکرز جو تھے وہ جو تھے وہ دے کنٹرولڈ ایوری تھنگ مطلب ایک پارٹی نے پورے ملک کو ڈومینیٹ کر دیا ان پریکٹس ایکچولی یہ ہوا کمیونزم میں اینڈ یہ ہوا کہ سینٹرلائز ڈسیزن میکنگ ہو گئی اگر ایک کوئی ملک کے کونے میں کنواں بھی لگنا تھا تو اس کا فیصلہ بھی کیپٹل میں ہوتا تھا پچاس بیوروکریٹس جو تھے وہ اس کے اوپر دستخط جب تک نہیں کرتے تھے وہ کنواں نہیں لگ سکتا تھا اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں ڈو ایٹ پیسے ہی اس کے جو تھے وہ اپنے پاس رکھنے اس کے لیے مشکل تھے the lot of repressive things happened during the communist regime جب ریولیوشن آئی اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو thought to be sympathisers of the former Russian were butchered butchered و میسکرڈ آرٹسٹ جو تھے ان ان کو پریس کو کیونکہ communism didn't believe in religion اس طرح کے سارے لوگوں کو بہت ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں سو بیسکلی کہاں برابری کا آئیڈیا اور کہاں پھر جو تشدد ہوا اور جو انفیشنسی نظر آئی کمیونزم میں کہ ڈبل uh, روٹی لینے کے لیے لوگوں کو گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا ریشننگ سسٹم آئی مین بہت سے جو لوگ تھے وہ پھر رشیا سے نکل گئے چلے گئے left Russia I mean because they felt کے پارٹی کے خلاف ایک لفظ بھی بولیں گے تو ان کو اٹھا کر سائبیریا میں بھیج دیا جائے گا گولاگ میں بھیج دیا جائے گا so we are not talking about a perfect system and unfortunately we not talking about a perfect world because if you look at capitalism also. I mean, it has, one could equally go on describing the problems with capitalism. But the basic problem is that we live in a complicated world. جہاں پر even the effort to try and implement a seemingly good idea I'm turned out to be impractical and did not get implemented. I mean, the arguments that کیونکہ وہ صحیح طرح لاگو نہیں ہوا اس لیے مسئلے آئے ہیں ادر پیپل سے کہ آئیڈیا ہی نہیں صحیح تھا اس لیے مسئلے آئے ہیں long debate but these are issues that we need to know about because we have to get more sophisticated understanding regarding the idea of communism so we have to see it from the viewpoints of different scholars and actual experience on ground the bureaucracy became the new bourgeoisie under communism in practice اب ہوا یہ کہ جو بیوروکریٹس تھے جو سرکاری افسر تھے وہ ایک نئی الیٹ بن گئی انڈر کامزم جب پرٹیکولرلی سوویت یونین میں کمیونزم جب لاگو ہوا تو ایون جو ایک کلرک تھا یا کو پارٹی کا ورکر تھا اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا تو وہ ایک قسم کی الیٹ بن گئی مطلب یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر کرپشن بھی ہوئی ابیوز آف پاور بھی ہوئی مگر یہ تھا کہ دفتر شاہی کا جو آئیڈیا تھا یہ پہلے جو ایلیٹ کی پرولیجز تھیں یہ پھر بیوروکریسی کی پرولیجز بن گئیں بیوروکریسی میں جو لوگ تھے جو سرکاری لوگ تھے ان کا پھر اتنی ان کے پاس پاور اینڈ انفلوئنس آ گئی کہ وہ ایک قسم کی نئی بوجھوازی بن گئے and the idea of communism was to break bourgeoisie to break the elite and empower the worker but they can کیونکہ اسٹیٹ سسٹم جو تھا وہ اس کے جو ارکان تھے وہ ایک نئی ایلیٹ بن گئے انہوں نے ساری پاور کو ہڑپ کر لیا سو دس دس واز اے میجر مسئلہ this was a problem with this idea of implementing communism ہم نے اب خاصی گہری نظر سے اور تنقیدی نظر سے کمیونزم کے آئیڈیا کو ایکسپلور کر لیا ہے ان تھیری بھی تھوڑی سی بات کر لی ہے ہم نے اگر آپ نے اس کو اور غور سے اس کی تھیری کو پڑھنا ہے تو بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ کارل مارکس جو ہیں یا اینگل جو ہیں یہ these were the two great thinkers of communism so آپ you can feel free on your own time to try and read up about this. And it is certainly an important issue to think about and to read about. And there are still variations of many variations of communism. And we don't have the time to discuss all of them, but uh, we have been able to share some of the uh, major problems that have arisen out of the implementation of communism in the real world, and particularly vis-a-vis the Cold War اب میں آپ کو کولڈ وار کی دوسری سائٹ پر لے کر چلتا ہوں کہ جو دوسرا فلسفہ تھا جو سپر پاورز میں ویسٹرن سائٹ کا فلسفہ تھا جو کیپٹلزم کا جو آئیڈیا تھا وہ کیا تھا اب یہ اسی طرح ہم نے جس طرح کمیونزم کی بات کی ہے اسی طرح ہم اب کیپٹلسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ذرا دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا اور اس میں کیا مصیبتیں ہیں capitalism is based on the notion of individual liberty and the right to own private property so capitalism میں جو آئیڈیا ہے وہ بیسکلی آئیڈیا ہے انڈیویجل لبرٹی کا اور the right to own private property اب جو لبرٹی کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ خود مختاری ہے آزادی ہے آپ محنت کریں محنت کا آپ کا جو پھل ہے آپ اس کو اون کر سکتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے this idea oppose the idea of the collective جو ہم نے کمیونزم میں جو آئیڈیا امفسائز کیا تھا کہ جی آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے کلیکٹولی مشترکہ اونرشپ ہے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو صرف آپ کا اس کے اوپر حق نہیں ہے آپ ایلیٹ بن کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جی آپ کے لیے لوگ کام کریں اور پھر وہ آپ کی چیز ہے کیونکہ آپ کی فیکٹری میں کام کیا تھا یہ آئیڈیا نہیں ہے اور ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو even doctors and lawyers were sent out into the fields under various communist regimes کہ آپ جی جائیں اور جا کر آپ کھیتی باڑی کریں اور جو کھیتی باڑی بھی کریں گے وہ کلیکٹو فارم میں ہوگی یہ نہیں کہ آپ نے uh, اگر ایک ایکڑ کے اوپر uh, uh, اگر آپ کی ییلڈ زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ییلڈ آپ کی ہے وہ سب کی برابر سارے برابر محنت کریں گے اور یل جو ہے وہ برابر ہوگی سب کی اب now this takes away from the idea of personal motivation also so capitalism کم از کم اعتراف کرتا ہے لبرٹی کو ریسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف ایفرٹس کرتے ہیں اور اس ایفرٹس کا جو پھل ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی شکل میں اون کرنا ان کا بیسک رائٹ right ہے اینڈ جتنی آپ کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی اتنا آپ کو زیادہ پھل ملے گا آئی مین اینڈ میں پھل ویسے ہی تشبیح کے سینس میں یوز کر رہا ہوں because I mean it can mean monetary return also I mean it can if you are talking about let say land I mean private property can mean land it can also mean financial assets it can mean you know capital investment and idea یہ ہے کہ پرائیویٹلی لوگ جو ہیں یا بزنسز جو ہیں وہ پروفٹ کی خاطر محنت کریں گی پروڈکشن پروسیسز کو اسٹریم لائن کریں گی لوگوں کو ہائر کریں گی اور افیشینٹلی کام کریں گی کیونکہ کمپٹیشن ہے اور بھی لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے they have to keep the prices in check they have to see کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے اور اس کمپیٹیو انوائرمنٹ میں ہر کسی کے لیے جو ہے وہ لمیٹیڈ مینس کیونکہ دنیا میں وسائل تو لمیٹیڈ ہیں مگر this is the best arrangement market کا جو میکنزم ہے موسٹ افیشینٹ طریقہ ہے بیکاز پروفٹ کی خاطر ہر بندہ کوشش کرے گا کہ وہ میکسیمم محنت کرے تاکہ اس کو میکسیمم پروفٹ ہو اینڈ اس کی وجہ سے efficient use of means of production ہوگی یہ تھوڑی سی اکنامکس ہے بٹ بیسکلی اس کا آئیڈیا سمپل ہے ایک طرف یہ سب کچھ اسٹیٹ کر رہی ہے اسٹیٹ ڈسائڈ کر رہی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں کون کتنے لوگ کیا کریں اور آئیڈیا یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ کلیکٹولی جو ہیں وہ اسٹیٹ سب کچھ اون کرے گی لوگ جو ہیں وہ کلیکٹیولی کام کریں انڈیویجلی اپنے بارے میں اپنی پراپرٹی کے بارے میں نہ سوچیں مگر جو کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی ہے اٹ سیز کہ جی آپ خود مختار ہیں آپ نے جو کرنا ہے منافع کی خاطر آپ کریں پرووائڈیڈ کہ you do it legally and you you know don't break the law hurt or the people آپ جو مرضی کریں مگر انفارچونیٹلی اگر آپ اصل دنیا کو دیکھیں تو ایون جو منافع کی خاطر صرف پیورلی منافع کی خاطر کوئی قانون توڑے بغیر بھی کام ہوتے ہیں وہاں پر بھی دنیا میں پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کئی ممالک جو ہیں وہ اب اناج اپنا سمندروں میں پھینک دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے مارکیٹ میں دے دیا اناج تو اناج کی قیمت اور سستی ہو جائے گی اور دوسرے ممالک میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں سو so وہ تو پرائز کی خاطر وہ جو ہے وہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں کہ پرائز ڈسٹرب نہ ہو دوسری طرف لوگ مار رہے ہیں سو یہ بھی سچویشن ہو جاتی ہے یہاں پہ قانون نہیں توڑا جا رہا ہے اگر آپ نے اناج اگایا آپ اس کو پھینکیں جلائیں جو مرضی کریں no one can stop you but from a moral view point there is a serious problem here کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف اناج کو جلایا جا رہا ہے کہ پرائز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو so these are disturbing unfortunately disturbing in serious issues but this is the kind of world we live in maybe in the future place at the political level capitalism emphasise the need for democratic government multi party politics independence of the judiciary and freedom of press اب بہت سے یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ these are very common sense ideas اس میں کوئی راکٹ سائنس استعمال نہیں ہو رہی مگر all these ideas stem out of the idea of capitalism stem out of the idea of the need for individual freedom of the need for people to be able to do what they want and for the state not to interfere too much not to tell people all the time what to do تو اس میں آئیڈیا جمہوری گورمنٹ کا آتا ہے اس میں آئیڈیا آتا ہے کہ ایک پارٹی پورے سیاسی نظام کو ڈومینیٹ نہ کرے ملٹی پارٹی سسٹم ہو اس میں آئیڈیا آتا ہے کہ پریس خود مختار ہو آزاد ہو اور جمہوریت جو ہے اس کو بڑھا سکے اور ایک افیشینٹ طریقے سے اکانومی جو ہے وہ مینج ہو سکے سو یہ جو ساری ہیں آئیڈیاز جو ہیں جو کامن سینس آئیڈیاز ہمیں لگتے ہیں یہ these are all offshoots of this capitalist ideology of this sense of individual freedom and the sense of private ownership in practice capitalism has caused problems for minorities growing inequalities and arguments concerning the role of the state in managing the economy اب پریکٹس میں اگر آپ کیپٹلزم کو بھی دیکھیں تو وہاں پر جب جمہوریت کی بات ہے تو وہاں پر ایک ذرا سلائٹ پرابلم آتا ہے جمہوریت میں بات ہوتی ہے میجورٹی کی کہ جی میجورٹی میں اگر فرض کریں اگر سو لوگ ہیں اس میں سے اگر ساٹھ لوگ جو ہیں وہ اگر ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو حکومت تو وہ بنائیں گے پاور تو ان کو حاصل ہوگی تو پھر جو چالیس فیصد لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا اب دا سچویشن از مور کمپلیکیٹڈ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چھ سات اگر ملٹی پارٹی ہے تو چھ سات پارٹیاں ہوں گی دس پرسینٹ ووٹ کوئی لے جائے گا پندرہ پرسینٹ کوئی اور ووٹ لے جائے گا کولیشنز بنیں گی اس میں دو تین پرسینٹ بھی ہوں گے مائنورٹیز ہوں گے تو ان کا بھی وزن کافی ہوگا سو so, ان کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی مگر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے آئیڈیا میں اکثریت جو ہے اس کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے اور اکثریت کی آواز کے پیچھے ہر کوئی بھاگتا ہے اور پھر جو اقلیت ہوتی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے جمہوریت کے ساتھ اور جو مسئلہ ہے جب ہم پرائیویٹ اونرشپ کی بات کرتے ہیں تو کئی دنیا تو فیئر نہیں ہے جن کے پاس وہ جنریشن سے پیسہ ہے تو وہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے وہ ان کے حالات بھی فیوریبل ہوں گے اور وہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ اپنی انکریز کرتے جائیں گے اینڈ جب اگر آپ دنیا کے نظام کو دیکھیں تو اس میں پرائیویٹ پراپرٹی انکریز ایک طرف ہوگی تو دوسری طرف ڈیکریز ہوگی اس سے ہوئے گی انکوالٹی انکوالٹی ہوئے گی پھر ایک اور بحث ہے regarding the role of the state in managing the economy کہ اسٹیٹ کو کیا اکنامک پروسیسز کو مینج کرنا چاہیے کہ نہیں اب کیپٹلزم میں یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی نہیں کرنا چاہیے کمیونزم میں ہے کہ ہاں جی کرنا چاہیے مگر کمیونزم کا یہ مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ تقریباً سوویت یونین میں بینک ہو گئی in trying to manage in trying to decide in trying to plan communism کا یہ نقصان ہوا کیپٹلزم میں یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کو کھلی چھٹی دے دیں کہ جی وہ جو مرضی کرے تو بزنس جو ہے وہ تو it will think basically to try and maximise its profit it will not care about the environment it will not care about how many poor people as they are consumer government has to step in and try and ensures جو ہے وہ موناپلائز نہ کر دے وہ صرف پروفیٹ کی خاطر انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے so these are tricky issues and these are issues that exist in that and communism has ended the Soviet Union but they are still countries in the world that have communistic یہ جو کنسرنس ہیں یہ دنیا میں ابھی بھی لاگو ہیں کیپٹلزم کی کنسرنس کیپٹلزم تو دنیا میں اتنا پھیل رہا ہے کہ these are issues that deserve our consideration even today میرا خیال ہے آج ہم نے شروع کی ہے کولڈ وار کی بات اس سے ہم اس کی آئیڈیالوجیز پر آ گئے ہیں آج کے لیے ہم نے کافی بات کر لی ہے اب I will let you think about these ideas on your own آپ ذرا سوچیں کولڈ وار کے بارے میں کولڈ وار کی امپلیکیشنس کے بارے میں اینڈ ان کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو اگر ہم کامزم کی بات کر رہے ہیں تو وی کین ناٹ سے کہ جی جو بجو جو کمیونسٹ فلسفہ تھا وہ لاگو ہوا ان دا سوویت یونین نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیپٹلزم جو ہے وہ ویسٹرن یورپ میں لاگو ہوا فرانس جو ہے وہ تو سوشلسٹ ملک ہے وہاں پر گورمنٹ کا رول تو ہے سو so, یہ جو فلسفے ہیں these are theories these are ideas but we have to see how they were applied in the world what problems they posed and particularly we are seeing these problems in the light of the cold war so we are seeing this as an ideological struggle between communism and capitalism And on this note, I will close the lecture for today, and we will pick up on some of these issues in the coming lectures. Hope to see you next time. Okay, Khuda Hafiz.